بانسری کا نغمہ ایک دفعہ وہاں پنگ نام کا ایک مالدار سوداگر رہتا تھا بیچارہ اس کے پاس اس سے کہیں زیادہ رقم تھی کہ اسے معلوم ہو کیا کرنا ہے سارا دن پیسے کے معاملات میں ڈوبا رہتا اگر اس کے بچوں نے اسے کھیلنے کے لیے بلایا تو اس نے جواب دیا وقت نہیں وقت نہیں ہے پنگ کی بیوی کو اس کی فکر تھی تم کھاتے نہیں سوتے نہیں بیمار پڑ گئے تو کیا ہوگا تمہارے سارے کام بیکار ہو جائیں گے پنگ کے گھر کے آگے ایک چھوٹی سی جھونپڑی زمین کے ایک چھوٹے سے پلاٹ پر کھڑی تھی اس جھونپڑی میں لی اور اس کی بیوی اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتے تھے لی ایک مزدور تھا ہر صبح فجر کے وقت وہ میدان میں نکلتا تھا شام ہوتے ہی وہ تھکے ہارے گھر واپس چل پڑتا لیکن گرم غسل اور کچھ چائے کے بعد لی بیٹھ کر اپنی بانسری بجاتا اس کی بیوی اور بچے گاتے اور ناچتے یہ ان سب کے لیے بہترین وقت تھے ایک دن پنگ کی بیوی نے کہا شوہر عزیز لی اور اس کا خاندان بہت غریب ہیں پھر بھی وہ کتنے خوش ہیں ہم لی کی طرح خوش کیوں نہیں ہے پنگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر فرمایا کہ وہ خوش ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت ہے وہ لی کو پس گیا اور اس سے کہا اچھے آدمی میں نے تمہیں دن رات محنت کرتے دیکھا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے لی کو سکوں کا ایک تھیلا دیا اور کہا برا کرم اپنے پڑوسی اور دوست سے یہ تحفہ قبول کرے ٹھیک ہے جس لمحے سے لی کو پیسوں کا تھیلا ملا اسے کوئی سکون محسوس نہیں ہوا اس نے سارے سکے گن لیے لیکن اپنی جگہ کھویا رہا اور دوبارہ شروع کر دیا لی کی بیوی یا اس کی بیٹیاں اسے اپنی بانسری لاتی تھیں لیکن وقت نہیں کوئی وقت نہیں ہے وہ سب کچھ کہے گا نئے مسائل پیدا ہوئے لی کو پیسے کہاں چھپائے اس نے اسے برتن میں ڈبے میں شیلف پر رکھنے کی کوشش کی آخر کار اس نے پیسوں کا تھیلا کنوے میں اتار دیا ایک اور دن ایک اور پریشانی میں اپنا مال کیسے خرچ کروں اس نے سوچا کیا میں بیل خریدوں حل اس نے کنوے سے تھیلا نکالا سکوں کو خشک کرنے کے لیے پھیلایا اور گننے لگا رات گئے وہ تھکے ہارے بستر پر چلا گیا وقت گزر گیا لی نے سکوں کو شمار کیا انہیں ادھر ادھر منتقل کیا اور منصوبہ بنایا کہ انہیں کیسے خرچ کیا جائے اور ہر دن کے اختتام پر وہ بانسری بجاتے ہوئے بہت تھک جاتا تھا ایک صبح جب لی بیدار ہوا تو پرانی عادت نے اسے گھر سے نکال دیا اس نے تازہ ہوا میں سانس لیا اور صبح کے سورج کو اپنی درد مند ہڈیوں کو گرم کرنے دیا اس کی بیوی اس کے ساتھ ملنے آئی پیسہ سب سے قیمتی چیز نہیں ہے پیارے شوہر اس نے کہا اس کے بے پردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے مزید کہا محبت اور پیار زیادہ قیمتی ہے اچانک لی کو معلوم ہوا کہ کیا کرنا ہے اس نے وہ دن بانس کے ڈنڈوں کو کاٹتے اور ہلاتے ہوئے گزارا جب تک کہ اس نے ایک درجن باریک بانسری نہ بنا لی وہ انہیں سکوں کے تھیلے سمیت پنگ کے گھر لے آیا اس پیسے نے میرا سکون چھین لیا ہے اس نے بیگ کو پنگ دیتے ہوئے کہا پھر اس نے پنگ کو بانسری دی انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی ان کو ہماری دعا آہے سے قبول کریں لیکن پنگ اور اس کی اہلیہ صرف اپنے فرائض پر واپس چلے گئے اچانک پنگ کی قسمت بدل گئی اس کے پاس گنتی کے پیسے نہیں تھے وقت نے اس کے ہاتھوں پر بھاری بوجھ کی طرح دبایا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شیلف پر ایک بانسری بھولی ہوئی ہے پنگ نے اسے اٹھایا اور بجانا شروع کر دیا اس کی بیوی اور بچے خوشی سے شریک ہوئے اس کے بعد پنگ اور اس کا خاندان ہر رات اپنی بانسری بجاتا تھا پنگ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارے ہوئے ہر لمحے کا مزہ لینا سیکھا کیونکہ جیسا کہ کہاوت ہے سب سے بڑا خزانہ سونا نہیں بلکہ خوشی ہے چین سے ایک کہانی